بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علی محمد وال محمد آج کی اس علمی اور فکری نشست میں ایک انتہائی اہم اور بصیرت افروز موضوع پر بات ہونے جا رہی ہے بالکل اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے سیدھا جڑا ہوا ہے صحیح کہا آج کے اس گہرے تجزیے یعنی اس ڈیپ ڈائیو کا مشن بہت خاص ہے ہمارے سامنے سید جہان زیب آبدی کے فکری مضامین کا ایک بہت ہی شاندار مجموعہ موجود ہے جس کا نام ہے ہم فکری سے ہمراہی تک ایک بہترین کتاب ہے یہ سو فیصد آج ہم اس کتاب سے ماخوذ ایک نہایت ہی اہم مضمون کا مکمل اور تفصیلی جائزہ لیں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ شاندار تحریر میں موجود کوئی بھی نقطہ کوئی بھی مطلب چھوٹنے نہ پائے یعنی ہم اس کی ہر تہ تک جائیں گے ہاں بس یہی کوشش ہوگی آج کی اس نشست کا بنیادی مشن یہ ہے کہ انسانی نفسیات عالمی معاشی نظام اور معاشی غلامی کے خلاف جو اسلامی مزاحمت ہے نا اس کے باہمی تعلق کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے تو okay let's unpack this جی بالکل جب ہم جدید معاشی نفسیات یا روایتی معاشیات جسے ہم بیہیویئرل اکانومکس کہتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں تو اس کتاب میں سب سے پہلے انسانی ذہن کی پیچیدگی کا ذکر آتا ہے جیسے کہ ڈینیل کینمن اور ایموس تورسکی کی جو جدید ریسرچ ہے دیکھیں کینیمن اور ٹیورسکی کی ریسرچ نے تو معاشیت کی دنیا میں ایک طرح سے تہلکہ ہی مچا دیا تھا ان ماہرین نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کے جو معاشی فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کسی ٹھوس یا عقلی حساب کتاب کی بنیاد پر نہیں ہوتے یعنی ہم بس سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے لاجیکل ہیں بالکل ہم خود کو جتنا مرضی منطقی سمجھ لیں مارکیٹ میں ہم اکثر جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں صحیح کہا مطلب ہم کوئی چیز خریدتے وقت صرف یہ نہیں سوچتے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے بلکہ ان فیصلوں میں اخلاق خوف لالچ اور جو گروہی دباؤ ہوتا ہے جسے پیئر پریشر کہتے ہیں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہاں جیسے عام زندگی میں ہوتا ہے وہی نا مثلاً اگر مارکیٹ میں کوئی نیا فون آیا ہے اور دوستوں کے پاس ہے تو ایک انسان اپنا بالکل ٹھیک چلتا ہوا فون بدلنے پر مجبور محسوس کرتا ہے یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ انسان اصل میں اتنا ریشنل نہیں ہے جتنا وہ دعویٰ کرتا ہے واٹس فیسنیٹنگ ہیئر از کہ اسلامی معاشی نفسیات اس جدید ریسرچ کو ان تمام جذباتی کمزوریوں کو بالکل تسلیم کرتی ہے لیکن وہ اس بحث میں ایک بہت ہی بنیادی اور گہری چیز کا اضافہ کرتی ہے اور وہ اضافہ کیا ہے وہ اضافہ ہے نیت ایمان اور ضمیر کی روحانی اور اخلاقی جہت کا یعنی ایک پوری اسپرچل ڈائمینشن ایڈ ہو جاتی ہے ایگزیکٹلی exactly. اسلام کے نزدیک کسی بھی انسان کا معاشی فیصلہ صرف کسی آن نفسیاتی دباؤ یا منافع کے اندازے کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ یہ دراصل اس کے باطن کا اس کی روح کا عکس ہوتا ہے یہ بہت گہری بات ہے سید جہانز بابدی کی تحریر بڑی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ اسلام میں دولت کے تصور کو دیکھیں تو اسے بیک وقت خیر بھی کہا گیا ہے اور آزمائش بھی یہی دوہرا پہلو اصل میں اسلامی معاشی نفسیات کی بنیاد ہے اچھا اس دوہرے پہلو کو تھوڑا مزید کھولیں سننے والوں کے لیے یہ خیر اور آزمائش بیک وقت کیسے ہو سکتی ہیں دیکھیں اگر کسی انسان کے اندر لالچ یا تقاصر یعنی مال جمع کرنے کی اور دوسروں سے آگے نکلنے کی اندھی حوض غالب آ جائے اور خود غرضی پیدا ہو جائے تو یہی دولت زمین پر فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے ظاہر ہے لیکن اس کے بالکل برعکس اگر اسی انسان کے اندر قناعت شکر اور انفاق یعنی دوسروں پر خرچ کرنے کا جذبہ ہو تو وہی دولت اس کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے خیر اور برکت کا سبب بن جاتی ہے مضمون اس بات پر زور دیتا ہے کہ اسلام فرد کے باطن کو مرکز بناتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ عدم تحفظ کا احساس یا مستقبل کا خوف کس طرح ذخیرہ اندوزی کو جنم دیتا ہے غریبی کا خوف ہی تو ہے جو انسان کو سود اور دھوکے کی طرف لے کر جاتا ہے یہ باطن اور خوف والی بات واقعی بڑی دلچسپ ہے کیونکہ جب ہم کمرشل یا تجارتی نفسیات کے میدان میں آتے ہیں تو آج کل کی مارکیٹ صرف اشیاء یا پروڈکٹس نہیں بیچ رہی ہوتی بالکل نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ دراصل خواہشات تصورات اور توقعات کا تبادلہ کر رہی ہے سو فیصد مارکیٹ اب ہماری پہچان بیچ رہی ہے بالکل اشتہارات اور برانڈنگ کے ذریعے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انسان کی پہچان اور اس کی ویلیو کو کسی خاص برانڈ یا چیز سے جوڑ دیا جائے تاکہ وہ مجبور ہو جائے خریدنے پر ہاں اشتہارات کے ذریعے بڑی خاموشی سے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس فلاں گاڑی یا فلاں برانڈ کے کپڑے نہیں ہیں تو وہ معاشرے میں پیچھے رہ گیا ہے اس کا سٹیٹس گر گیا ہے یہ مارکیٹنگ انسانی خواہشات کو غیر فطری طور پر ابھارتی ہے اور یہیں پر وہ بڑے اخلاقی سوالات جنم لیتے ہیں جنہیں اس کتاب میں اٹھایا گیا ہے تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ کیا صارف کی خواہش کو ہر حال میں بڑھانا درست ہے جو کہ آج کل ہر کمپنی کر رہی ہے صحیح کہا یا پھر منافع کمانے کے لیے مارکیٹ میں مصنوعی کمی پیدا کر کے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دینا جسے ہم ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نفسیاتی ہتھ کنڈوں کے ذریعے کسی کو ایسی چیز خریدنے پر مجبور کرنا جس کی اسے سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے کیا یہ اخلاقی طور پر درست ہے بظاہر تو آج کی دنیا اسے زبردست مارکیٹنگ اسٹریٹجی کہتی ہے جی دنیا اسے کامیابی کہتی ہے لیکن اسلام یہاں اصول عدل اور امانت کی بات کرتا ہے تجارت میں باہمی رضامندی شفافیت اور دیانت کا ہونا لازمی ہے یعنی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے صرف تاجر ہی نہیں بلکہ خریدار کے لیے بھی یہ اصول واضح ہے کہ وہ اپنے خرچ کو محض اپنی ذاتی خواہش کی تکمیل نہ سمجھے بلکہ اسے ایک امانت کے طور پر دیکھے یہ امانت کا کانسیپٹ بہت یونیک ہے اس سے کل یہ سوال ہوگا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا فضول خرچی جسے ہم اسراف کہتے ہیں وہ بھی اسی لیے منع ہے کیونکہ وہ اس امانت میں خیانت ہے اچھا یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں جب ہم اداروں کے کردار کی بات کرتے ہیں جیسے اسلامی مالیاتی اداروں کا ذکر آتا ہے ان میں مزاربت اور مرابہ جیسے الفاظ بہت سننے کو ملتے ہیں جی ہاں جو لوگ ان اصطلاحات سے نواقف ہیں ان کے لیے ان کا کیا مطلب ہے اور کیا صرف یہ سسٹمز بنا دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے اسے بالکل سادہ الفاظ میں سمجھتے ہیں مزاربات ایک ایسی شراکت داری ہے جس میں ایک فریق اپنا سرمایہ یعنی پیسہ لگاتا ہے اور دوسرا فریق اپنی محنت ہنر اور وقت لگاتا ہے ٹھیک ہے اور جو منافع ہوتا ہے وہ دونوں میں پہلے سے طے شدہ تناسب کے تحت تقسیم ہو جاتا ہے اور مرابحہ کا مطلب ہے کوئی چیز خرید کر اسے آگے فروخت کرنا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بیچنے والا خریدار کو بالکل واضح طور پر بتائے کہ اس چیز کی اصل قیمت کیا تھی اور وہ اس پر کتنا منافع رکھ کر بیچ رہا ہے یہ انتہائی شفافیت کا ماڈل ہے یعنی اس میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوتی خریدار کو سب معلوم ہوتا ہے بالکل لیکن سید جہاں زیب ایبدی کی تحریر کا نچوڑ یہ ہے کہ صرف یہ نظام یا ماڈل بنا دینا کافی نہیں ہے ان میں اعتماد بنیادی سرمالا ہوتا ہے قانون اپنی جگہ لیکن نیت بھی تو ہونی چاہیے صحیح کہا قانون تو صرف ظاہری دھوکے کو روک سکتا ہے کوئی کاغذات میں ہیر پھر کو پکڑ سکتا ہے لیکن جو حقیقی اور پائیدار انصاف ہے وہ ضمیر کی بیداری سے ہی آتا ہے اگر ضمیر مردہ ہو تو لوگ ان اسلامی ناموں کے پیچھے بھی استحصال کے راستے نکال لیتے ہیں یہاں سے یہ اصل واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے یہاں آ کے صورتحال واقعی بہت دلچسپ اور قدر سنگین ہو جاتی ہے جب ہم اس بحث کو عالمی سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے استحصالی ڈھانچوں تک لے کر جاتے ہیں عالمی سطح کی بات کریں تو ہاں جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ آج کی جدید معاشیت کے سب سے بڑے کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں اور ان کی بنیاد کہاں ہے ان کی بنیاد میں ہمیں ایڈم سمتھ کہ وہ پرانے نظریات نظر آتے ہیں جو منڈی کی خودکار قوت یا فری مارکیٹ کی بات کرتے تھے اور پھر بعد میں ڈبلیو ٹی او جیسے بڑے عالمی اداروں نے ان نظریات کو ایک عالمی قانون کی شکل دے دی صحیح اب ان بڑے کاروباروں اور کارپوریشنز کی نفسیات کو سمجھیں تو ان میں توسیع پسندی یا کانسٹنٹ گروتھ ایک بہت بنیادی عنصر ہے یعنی جب سرمایہ جمع ہو جاتا ہے تو اسے ہر حال میں مزید پھیلنا ہے مزید منڈیاں تلاش کرنی ہیں اور اگر یہ پھیلنے کا عمل اخلاقی ضابطوں سے یا عدل اور انصاف سے آزاد ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ظاہر ہے نقصان ہوتا ہے اس کا نتیجہ اجرا داری یعنی منوپلی کی صورت میں نکلتا ہے مارکیٹ پر مکمل کنٹرول آ جاتا ہے اور پھر غریب اور کمزور طبقوں کا بے رحمانہ استحصال شروع ہو جاتا ہے اس استحصال کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے کتاب ایک اور اہم پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے اور وہ ہے ظلم کی معاشی پشت پناہی یہ ایک ایسا تصور ہے جس پر عموماً بات نہیں ہوتی بالکل اور مصنف اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں کہ کوئی بھی ظالم نظام یا استحصالی ادارہ محض اپنی طاقت فوج یا ٹیکس کے زور پر نہیں چلتا اس کے پیچھے ایک وسیع نفسیاتی اور معاشی ڈھانچہ کام کر رہا ہوتا ہے جس میں عام لوگ خاموشی سے شامل ہوتے ہیں ہماری طرح کے عام لوگ جی ہاں قرآن مجید کا ایک انتہائی اہم اصول ہے ولا تعاون الاسمی ولادوان یعنی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو یہ تعاون صرف جسمانی یا عسکری تو نہیں ہوتا نا بالکل نہیں اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے میری نظر میں یہ تعاون معاشی بھی ہوتا ہے ذرا اس کی ایک عملی مثال دیکھتے ہیں جب لوگ مارکیٹ میں محض چند روپے بچانے کے لیے سستی چیزوں کی تلاش میں ایسی کمپنیوں کی مصنوعات خریدتے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ غریب ملکوں میں مزدوروں کا استحصال کرتی ہیں یا چائلڈ لیبر یوز کرتی ہیں ہاں بالکل یا جب سرمایہ کار اپنا پیسہ ایسی جگہ لگاتے ہیں جو وار انڈسٹری کو بڑھاوا دے رہی ہوں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ دراصل خاموشی سے اس ظلم کے معاشی ڈھانچے کا حصہ بن رہے ہیں یعنی وہ انجانے میں ان کے ظلم کو فنڈ کر رہے ہیں جی ہاں دنیا کا ایک سادہ سا اصول ہے کہ مال کا بہاؤ جس طرف جاتا ہے طاقت بھی وہیں منتقل ہوتی ہے لہٰذا ہمارا ہر معاشی فیصلہ ہم روز مرہ جو بھی خریدتے ہیں چاہے وہ فیصلہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو ایک اخلاقی شرکت کی حیثیت رکھتا ہے ہم اپنی جیب سے نکلنے والے ہر روپے سے کسی نہ کسی نظام کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے حقیقت یہی ہے اور یہ بات آج کے جدید مالیاتی دور میں اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے خاص طور پر جب ہم آج کل کے فوریکس ٹریڈنگ اور کرپٹو کرنسی جیسے بٹ کوائن کے بخار کو دیکھتے ہیں آج کل ہر طرف ہر محفل میں ڈیجیٹل کرنسیز اور مارجن ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ گراف دیکھ رہا ہے آج کل معلوم ہوتا ہے ترقی لگتی ہے لیکن کتاب کے مطابق اس کے اندر جو نفسیاتی جال بچھا ہے وہ بہت گہرا ہے لوگ موبائل سے چپکے رہتے ہیں لوگ اپنی اسکرین سے ایسے جڑ جاتے ہیں کہ رات کے تین بجے اٹھ کر بھی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی صرف ٹیکنالوجی کی ترقی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور خطرناک محرکات ہیں اس نقطے پر مضمون میں اسلامی معاشی نفسیات کا بہت ہی گہرا اور چشم خوشا تجزیہ پیش کیا گیا ہے سب سے پہلا مسئلہ جس کی نشاندہی کی گئی ہے وہ ہے غرار کا سننے والوں کے آسانی کے لیے اگر تھوڑا اس کو ایکسپلین کر سکیں کہ غرار اصل میں کیا ہے ضرور غرار کا مطلب ہے شدید غیر یقینی یا دھوکہ جیسے ہوا میں اڑتے پرندے کا سودا کرنا جو ابھی آپ کے قبضے میں ہی نہیں اچھا فوریکس اور کرپٹو مارکیٹ میں جو لیوریج اور لمحہ ب لمحہ بدلتی قیمتیں ہیں یہ انسان کے اندر خوف اور لالچ کا ایک ایسا چکر پیدا کر دیتی ہیں جو کبھی نہیں رکتا اور وہ جو پمپ اینڈ ڈمپ اسکیمز آج کل بہت عام ہیں ان کا کیا کردار ہے سب میں وہ تو اس لالچ کی انتہا ہیں پمپ اینڈ ڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بڑے سرمایہ کار کسی ایسی کرپٹو کوائن کو جسے کوئی نہیں جانتا سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر مشہور کرتے ہیں اس اس کی کی ہائپ بناتے ہیں ہیں ہاں جھوٹی افادیت بتاتے جب عام لوگ لالچ میں آ کر اس میں پیسہ لگاتے ہیں اور قیمت آسمان پر پہنچ جاتی ہے تو وہ بڑے سرمایہ کار اچانک اپنا سارا مال بیچ کر نکل جاتے ہیں اور پھر مارکیٹ کریش کر جاتی ہے اور عام آدمی کی زندگی بھر کی جمع پونجی ڈوب جاتی ہے جب تجارت کا مقصد کسی حقیقی معاشی سرگرمی یا کوئی پروڈکٹ بنانے کے بجائے صرف قیمت کے اتار چڑھاؤ سے راتوں رات امیر ہونے کی حوث بن جائے تو یہ تجارت کم اور جوا زیادہ بن جاتا ہے یعنی اس میں کوئی ریئل ویلیو پیدا نہیں ہو رہی بس ایک ہاتھ سے پیسہ دوسرے ہاتھ میں جا رہا ہے بالکل اور اسلام میں دولت کا بنیادی مقصد کیا ہے وہ انسان کو سکون اور کفایت فراہم کرنا ہے نہ کہ اسے مستقل ذہنی اضطراب اور دائمی بے چینی میں مبتلا کرنا تو کیا ہم یہ کہیں کہ اسلام ٹیکنالوجی کے خلاف ہے نہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے اسلام جدید مالیاتی آلات یا ٹیکنالوجی کی مطلق مخالفت میں ہی کرتا ڈیجیٹل کرنسی بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہو سکتی اگر وہ اصولوں پر ہو جن میں شفافیت ہو شرط یہ ہے کہ وہ عدل امانت شفافیت اور حقیقی افادیت کی کسوٹی پر پوری اترے اگر کوئی بھی جدید تجارتی طریقہ انسان کے دل کا سکون چھین لے اور اسے صرف حوث کا غلام بنا دے تو وہ اسلامی اور اخلاقی طور پر ناکام ہے یہ حوث اور خوف کی نفسیات واقعی بڑی خطرناک ہے اور اگر ہم اسی خوف کی نفسیات کو تیسری دنیا یا ترقی پذیر ممالک کے تناظر میں دیکھیں تو وہاں کی مائکرو معیشت یعنی روزمرہ کے لین دین کے مسائل بالکل مختلف اور تکلیف دہ شکل میں سامنے آتے ہیں وہ کس طرح دیکھیں وہاں روزمرہ کی سطح پر ایک بقا کی معاشی نفسیات یا جسے ہم سروائیول سائیکالوجی کہتے ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہے ترقی پذیر ممالک میں تاجروں دکانداروں اور عام لوگوں کو ہر وقت سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحران کا خوف رہتا ہے کہ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم ہاں کل پٹرول کی قیمت کیا ہوگی ڈالر کہاں جائے گا اس مستقل خوف اور غیر یقینی صورتحال کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شارٹ ٹرم پروفٹ یعنی قلیل مدتی منافع کے لیے ذخیرہ اندوزی اور اشیاء میں ملاوٹ کی طرف میل ہو جاتے ہیں جو کہ بہت عام ہے ہمارے ہاں دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے دکاندار چینی چھپا رہا ہے وہ نفسیاتی طور پر یہ سوچتے ہیں کہ آج جتنا کما سکتے ہو کما لو کل کا کوئی بھروسہ نہیں یہ ایک شدید قسم کا عدم تحفظ ہے یہ بات حقیقت پر مبنی ہے لیکن یہاں اسلام کی اخلاقی تعلیمات ایک بہت ہی واضح اور مضبوط لکیر کھینچتی ہیں کتاب کے مطابق مشکل حالات مہنگائی یا بقا کا خوف کسی بھی طرح حرام کو حلال نہیں بناتے صحیح اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو محدود وسائل کے باوجود اگر انسان کے اندر سے خوف خدا اور آخرت کی جواب دہی کا شور کمزور پڑ جائے تو پھر ہیڈز کا کوئی علاج نہیں تو پھر اس خوف کا علاج کیا ہے کیونکہ خوف تو ایک فطری چیز لگتی ہے عام آدمی کے لیے اسلام اس خوف کا علاج قناعت اور توکل کے درس سے کرتا ہے توکل انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ حالات کتنے ہی غیر یقینی کیوں نہ ہوں روز کا مالک کوئی وزیر خزانہ یا آئی ایم ایف نہیں بلکہ اللہ ہے بے شک جب یہ یقین پختہ ہوتا ہے تو انسان مشکل ترین حالات میں بھی اپنے اصول نہیں چھوڑتا وہ ملاوٹ یا ذخیرہ اندوزی جیسے ناجائز کاموں سے بچا رہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ حرام کمانے سے برکت ختم ہو جائے گی یہ توکل اور قناعت دراصل انسان کو اس بقا کے خوف سے آزاد کر کے اس کی معاشی نفسیات کو متوازن کرتے ہیں یہ آزادی بہت اہم ہے اور یہی آزادی ہمیں کتاب کے اگلے اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتی ہے کیونکہ جب ہم معاشی آزادی اور غلامی کی بات کرتے ہیں تو گفتگو کا رخ لامہ حالہ استہمار یعنی کولونیلزم کی طرف مڑ جاتا ہے جو آج کل نئی شکل میں موجود ہے ہاں آج کا جدید استہمار یا نیو کولونیلزم ویسا نہیں ہے جیسا ماضی میں ہوتا تھا کہ فوجیں آ کر ملکوں پر قبضہ کر لیں آج کل ٹوٹے کی جان کسی اور ٹوٹے میں ہے آج کا استہمار عسکری قبضے کے بجائے قرض کے نظام کنزیومرزم اور مالی غلامی کے ذریعے انسان کو اور پوری پوری قوموں کو اپنا محتاج بناتا ہے افریقہ اور ایشیا کے بہت سے ممالک اس کی زندہ مثال ہیں بالکل وہ انسان کو کریڈٹ کارڈز قسطوں پر لی گئی چیزوں اور نت نئی خواہشات کے جال میں اس قدر الجھا دیتا ہے کہ اس کی مزاحمت کی قوت خود بخود دم توڑ دیتی ہے مخروض انسان ویسے بھی آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتا صحیح بات ہے اس پس منظر میں سید جہانزیب آبیدی کا مضمون معاشی غلامی کے خلاف اسلامی مزاحمت اور بالخصوص تعلیمات اہل البید کو جس طرح پیش کرتا ہے وہ واقعی چشم کشا اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا ہے اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سرمایہ دارانہ استحصال فرد کو محض ایک اکائی یا ایک کنزیومر بنا کر رکھ دیتا ہے اس کی وہی پہچان رہ جاتی ہے ہاں اس کی پوری پہچان اس بات سے جڑ جاتی ہے کہ وہ کیا خرید رہا ہے اور کیا بیچ رہا ہے لیکن اس کے بالکل برعکس اسلام انسان کو خلیفۃ اللہ یعنی زمین پر اللہ کا نمائندہ اور امین قرار دیتا ہے یہ سوچ کا کتنا بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے جب کوئی انسان خود کو چیزوں کا مالک یا محض ایک خریدار سمجھنے کے بجائے اللہ کا امین سمجھنے لگتا ہے تو استحصال کی جڑ وہیں کٹ جاتی ہے کیونکہ کوئی بھی امین جس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی گئی ہو وہ اس امانت کو لوٹنے کا حق نہیں رکھتا بالکل امین کا تو کام ہی حفاظت کرنا ہے اس تصور کی سب سے شاندار اور عملی مثال ہمیں تعلیمات اہل البیت اور خاص طور پر امیر المومنین امام علی کے طرز حکومت میں ملتی ہے ان کا طرز حکومت تو تاریخ میں معاشی عدل کی ایک بے مثال روشن دلیل ہے بالکل ان کے نزدیک اقتصادی انصاف یا معاشی برابری کوئی احسان نہیں تھا جو ریاست غریبوں پر کر رہی ہو بلکہ یہ ریاست کی سب سے بنیادی ذمہ داری تھی وہ بیت المال یعنی پبلک فنڈز میں ذرا سی بھی خیانت کو ناقابل برداشت ظلم قرار دیتے تھے چاہے وہ خیانت ان کا کوئی قریبی عزیز ہی کیوں نہ کرے جی ہاں استہمار ہمیشہ ایک ایسی اشرفیہ یا ایلیٹ کلاس پیدا کرتا ہے جو احتساب سے بالاتر ہو جو سارے وسائل پر قابض ہو لیکن امام علی کی تعلیم یہ ہے کہ طاقتور کا محاسبہ سب سے زیادہ سخت ہونا چاہیے اور یہی وہ معاشی عدل تھا جس کی قیمت انہیں اپنی جان دے کر چکانا پڑی بالکل اور اسی طرح اگر ہم کربلا کے واقعے کو دیکھیں تو امام حسین کا قیام محض ایک ظالم سیاسی آمریت کے خلاف نہیں تھا اور کس چیز کے خلاف تھا کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ اس معاشی فساد کے خلاف بھی ایک عظیم و شان مزاحمت تھی جس میں عوام کے وسائل اور بیت المال کو چند افراد اور ایک مخصوص خاندان کی ذاتی ملکیت بنا دیا گیا تھا یہ بہت بڑا نقطہ ہے یہ قیام ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ جب معیشت ظلم پر کھڑی ہو جب غریب کا حق مارا جا رہا ہو تو اس پر خاموش رہنا یا غیر جانبدار رہنا دینداری نہیں بلکہ اس ظلم میں برابر کا شریک ہونا ہے یہ تو ہو گئی ریاستی اور وسیع سطح کی بات لیکن ایک عام فرد کے لیے کیا راستہ ہے وہ شخص جو آج کے اس کنزیومرزم اور قرض کے جال میں بری طرح پھنسا ہوا ہے اس کے لیے انفرادی سطح پر آزادی کیسے ممکن ہے یہ بھی کتاب میں بہت واضح ہے کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ انسان اپنی نجی زندگی میں کیسے اس غلامی سے بچ سکتا ہے کیونکہ جب تک فرد اندر سے اپنے ذہن سے آزاد نہیں ہوگا بیرونی استحصال ختم نہیں ہو سکتا جب ہم اپنی زندگی میں سادگی اور قناعت اختیار کرتے ہیں اور صرف اپنی حقیقی ضرورت کی حد تک مارکیٹ پر انحصار کرتے ہیں تو یہ بڑے بڑے اشتہارات اور سماجی دباؤ ہم پر اپنا اثر کھو دیتے ہیں ہم مارکیٹ کے غلام نہیں رہتے اور اس آزادی کا دوسرا پہلو کیا ہے دوسرا اور شاید سب سے اہم ستون حرام رزق سے بچنا ہے تعلیمات اہل البیت میں بہت زور دے کر واضح کیا گیا ہے کہ حرام لکما چاہے وہ دھوکے سے کمایا ہو یا سود سے انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے صحیح وہ انسان کے اندر سے حق اور باطل اور عدل اور ظلم کو پہچاننے کی صلاحیت ہی چھین لیتا ہے حلال کمائی صرف ایک شرعی حکم نہیں ہے بلکہ یہ دراصل فکری اور اخلاقی آزادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایک طرح سے حلال رزق انسان کے ضمیر کو زندہ رکھتا ہے بالکل اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام انفاق یعنی زکوٰۃ صداقت اور دوسروں کی بلا تفریق مالی مدد کا جو نظام دیتا ہے وہ کمال کا ہے یہ نظام آئسولیشن کو توڑتا ہے جی یہ نظام سرمایہ دارانہ نظام کی اس خود غرضی کو توڑتا ہے جو انسان کو صرف اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر کے اسے معاشرے سے کاٹ دیتی ہے جب ایک انسان اپنی محنت کی کمائی میں سے خوشی سے دوسروں کا حق تسلیم کرتا ہے تو دولت اس پر حکومت نہیں کرتی بلکہ وہ دولت کا حاکم بن جاتا ہے سادگی حلال رزق اور انفاق یہ وہ تین زبردست ہتھیار ہیں جن کے ذریعے ایک تنہا فرد بھی اس استعمار کے بظاہر ناقابل تسخیر معاشی جال کو توڑ سکتا ہے سو واٹ ڈز دس آل مین یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے آج کے اس پورے اور گہرے سفر کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے ڈینیل کاہنمن کی بیہیویئرل اکنامک سے بات شروع کی تھی پھر ہم نے مارکیٹ کے نفسیاتی ہتھ کنڈوں اور اشتہارات کی دنیا کا جائزہ لیا پھر ہم کرپٹو اور فوریکس کی طرف گئے ہاں وہاں چھپے لالچ اور عالمی کارپوریٹ استحصال کو سمجھتے ہوئے ہم تیسری دنیا کے مسائل تک آئے ایک بہت ہی طویل اور فکری سفر طے کیا ہے آج ہم نے واقعی بالکل اور آخر میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح تعلیمات اہل البیت قناعت توکل اور عدل کے ذریعے اس جدید معاشی اور ذہنی غلامی کے خلاف ایک زبردست عملی مزاحمت فراہم کرتی ہیں یہ سب سے اہم حصہ تھا اس ڈسکشن کا اس ساری گفتگو اور کتاب کے اس شاندار مضمون کا نچوڑ یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی کوئی بھی معاشی سرگرمی کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتی جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں یا کہیں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ہم دراصل حق اور باطل کے درمیان ایک انتخاب کر رہے ہوتے ہیں درست فرمایا آپ نے آج ہم نے جو تجزیہ کیا اس کا مقصد صرف کچھ کتابی یا فلسفیانہ معلومات کا تبادلہ نہیں تھا یہ دراصل اس بات کا گہرا شعور ہے کہ ہمارا طرز زندگی ہمارے بازار جانے کا طریقہ اور ہمارے اخراجات یہ سب براہ راست ہمارے روحانی توازن پر اثر انداز ہوتے ہیں بالکل ٹھیک کہا ایک بہت گہری بات ہے کہ بازار کی رفتار اور لالچ اگر دل کے تقوا سے آگے نکل جائے تو انسان اندر سے اخلاقی طور پر مکمل کھوکھلا ہو جاتا ہے اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاشی عمل کو محض ایک دنیاوی ضرورت کے طور پر نہیں بلکہ ایک اخلاقی امتحان کے طور پر دیکھے بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے اور اس فکری نشست کے اختتام پر ایک ایسا نیا اور چونکا دینے والا سوال ابھرتا ہے جس پر سننے والوں کو واقعی گہائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے آج کے اس دور میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے الگوریدمز اور اشتہارات ہماری خواہشات کو قابو کر رہے ہیں اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی لگتے ہیں جی لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت اس قدر ترقی کر جائے گی کہ وہ انسانی جذبے ہر کمزوری اور ہر خوف کو انسان کے اپنے سوچنے سے بھی پہلے پڑھ لے گی یہ واقعی ایک ڈراونا خیال ہے اور پھر وہ ایک ایسا خطرناک معاشی اور صرافی جال بنے گی جس کا شاید عام ذہن کو احساس تک نہیں ہوگا تو ایک لمحے کے لیے سوچئے جب ٹیکنالوجی براہ راست انسانی باطن کو ہیک کرنے کی کوشش کرے گی تو کیا اس وقت یہ اندرونی روحانی کنات اللہ پر توکل اور حلال و حرام کی سخت تفریق ہی انسانیت کی واحد اور آخری پناہ گاہ نہیں ہوگی اس سوال کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے آج کے اس طویل فکری سفر اور گہرے تجزیے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ